ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما سے روایت ہے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے حاکم سے بری بات دیکھے وہ صبر کرے اس لیے کہ جو جماعت سے بالش بھر جدا ہو جاوے اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار سات سو نبے